نماز با جماعت اہمیت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة وي يحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان لرجل يؤتى بها يهادى بين الرجلين يقام في الصف بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں آزان دی جاتی ہے اور ایک روایت میں ہے یعنی کہ انہوں نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور یعنی یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا یعنی اس وقت جماعت کے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا اور بیمار کو بھی دو آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے لایا جاتا تھا اور سب میں کھڑا کر دیا جاتا تھا صحیح مسلم کتاب المساجد باب صلاة الجماعة من سنن الہدا حدیث نمبر 654 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ستائیس درجے زیادہ یعنی باعث ثواب ہے صحیح بخاری کتاب باب فضل صلاة الجماعة حدیث نمبر 645 صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة حدیث نمبر 650 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ میں نے نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے آزان کے ہی جائے پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کے لیے پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز یعنی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے صحیح بخاری کتاب الادان باب وجوب صلاة جماع حدیث نمبر 644 صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل سلاط الجماع حدیث نمبر 651 سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینے تھے انہوں نے اپنے نابینے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں اجازت دے دی لیکن پھر فرمایا آزان سنتے ہو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر نماز میں حاضر ہو جایا کرو صحیح مسلم کتاب المساجد باب یاجب اتیان المسجد علی من سمع النداء حدیث نمبر 653 بھائیو سوچو نے شخص کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی اور آنکھوں والے جو آزان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے وہ کتنے بڑے جرم اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے جانے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز نہ منع کرو صحیح بخاری کتاب الادان باب استعزان استحظان زوجہ بالخروج الى المسجد حدیث نمبر 873 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب خروج النساء الى المساجد حدیث نمبر 442 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں سنن نبی داود کتاب الصلاح باب ما جاء فی خروج النساء الى المسجد حدیث نمبر 567 وہو حدیث صحیح حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 209 میں امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 1684 میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے وللحدیث شاہد حسن البیحقی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اکتیس و ابن خزیمہ حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تراسی عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب خروج نسائی المساجد حدیث نمبر 443 مقصد یہ ہے کہ مسجد جانے والی خاتون اس طرح کے فتنہ انگیز اقدام سے پرہیز کریں مولانا عبدالسمد رفیقی نماز با جماعت کے متفرق مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة و احدکم الخلاء دا بالخلاء جب یعنی جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے یعنی پھر نماز پڑھے جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء اذا قیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء حدیث نمبر 142 سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب ایصلی الرجل وهو حاق حدیث نمبر 88 امام ترمذی نے حاکم نے المسدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335 میں اور زاہبی نے اسے صحیح کہا ہے التاریخ الکبیر للبخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 33 وسندہ صحیح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے نہ پہنچے یعنی اور گھر میں نماز پڑھ لے اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات باب التغلیظ فی التخلف نمبر سات سو ترانوے 793 وہو صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چار سو چھبیس میں حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پینتالیس میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے تاریخ واسط للبحشل صفحہ نمبر دو سو دو جس جگہ تین آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب التشدید فی ترک الجماع حدیث نمبر پانچ سو صحیح سنن نسائی کتاب الامامہ باب التشدید فی ترک الجماع حدیث نمبر آٹھ سو امام حاکم نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو میں ابن خزیمہ نے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو میں ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چار سو پچیس میں زہبی نے اور امام ناووی نے المجموع جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو تراسی میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا سامنے لگا دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاؤ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے حالانکہ وہ امام کی قراعت بھی سن رہے ہوتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب اذا حضرت الطعام و اقیمت الصلاة حدیث نمبر 673 صحیح مسلم کتاب المساجد باب کراہت الصلاة بحضرت الطعام حدیث نمبر 569 نہایت شدید سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب الرخصت فی فی المطر والعلت ان یصلی رحلہ حدیث نمبر 666 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین فی المطر حدیث نمبر 666 صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفو صفوفکم فإن الصفوف من اقامت الصلاة اپنی صفوں کو برابر کرو بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب اقامت الصف من تمام الصلاة حدیث نمبر 723 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب تسویت الصفوف حدیث نمبر 433 قرآن حکیم میں ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرو سورہ بقرہ آیت نمبر 43 یعنی ارکان اور سنن کی تعدیل اہتمام اور رعایت سے نماز پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب اقامت الصف من تمام الصلاح حدیث نمبر سات سو بائیس صحیح مسلم کتاب الصلاح باب تصویت الصفوف حدیث نمبر چار سو پینتیس نعمان بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں محاورے کے مطابق تو یوں کہنا چاہیے کہ صف تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی تھی لیکن جب اس کے برعکس یوں کہا گیا کہ تیر اگر صف کی طرح سیدھا کر دیا جائے تو یقیناً ہدف کو جا لگے گا تو اس میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے مقصد بھی یہی ہے کہ صفحے انتہائی سیدھی ہوتی تھی حتیٰ کہ ان کی مدد سے نشانے کی طرف تیروں کا رخ بخوبی سیدھا کیا جا سکتا تھا واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی یہاں تک کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا ایک دن آپ یعنی جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا تو فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا صحیح مسلم کتاب باب تصویت الصفوف حدیث نمبر چار سو چھتیس مذکورہ حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے اقامت ہو جانے کے بعد جب صفے سیدھی درست اور برابر ہو جائے تو پھر امام کو تکبیر اولا کہنی چاہیے خبردار صفے ٹیڑھی نہ ہو کہ صفوں کا ٹیڑھا پن باہمی پھوٹ دلوں کے اختلاف اور باطنی قدورت کا موجب ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفے ملی ہوئی رکھو یعنی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو یعنی دو صفوں کے درمیان درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے اور گرد برابر یعنی ایک دوسرے کے سیدھ میں رکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب تصویت الصفوف حدیث نمبر 667 وسندہ صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 387 میں اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1545 میں اسے صحیح کہا ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو لوگوں اپنی صفیں درست کرو لوگوں اپنی صفیں برابر کرو اللہ کی قسم یا تو تم ضرور ضرور سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا پھر تو یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیتا تھا سنن نبی داوت کتاب الصلاح تصویت تسویت حدیث نمبر 662 وہو حدیث صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 396 میں اسے صحیح کہا ہے السنن القبرى للنسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 صحیح ابن خزامہ حدیث نمبر 160 سنن دار قطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پوشت بھی دیکھتا ہوں یعنی یہ آپ کا معجزہ تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یعنی صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا صحیح بخاری کتاب الادان باب الزاق والقدم بالقدم فی الصف حدیث نمبر 725 اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے معجزہ یا کرامت کی حقیقت سمجھنے کے لیے درج ذیل نکات قابل غور ہیں انسان کا وجود اس کی عقل طاقت جملہ عادات خسائل اور خوبیاں سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں انسانی عادت اور روٹین ہے کہ جس کام میں بھی کسی آدمی کی عقل اور طاقت صرف ہوتی ہے وہ کام کتنا ہی انوکھا کیوں نہ ہو دوسرے آدمی بھی محنت اور مشق کر کے وہ کام کر ہی لیتے ہیں لیکن جب کسی آدمی سے ایسا کام صادر ہو جو عام عادت سے ہٹا ہوا ہو اس میں کسی علم یا فن کا دخل نہ ہو اور اسباب و وسائل بھی استعمال میں نہ لائے گئے ہوں نیز ہر عام و خاص اس کے مقابلے سے یا تو سیرے ہی سے عاجز ہو یا اسباب و وسائل کے بغیر عاجز ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی سے یہ کارنامہ سرزد ہوا ہے اس میں محض اس کی عقل اور طاقت کام نہیں کر رہی بلکہ اسے کسی غیبی طاقت کی اندیکھی مدد حاصل ہے اگر ایسا کلام کسی نبی اور رسول سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں اور اگر کسی صحیح العقیدہ عالم دین اور متب سنت یعنی ولی اللہ سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں لوگوں سے انبیاء اور رسول کی صداقت منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں عموماً دو چیزوں سے نوازتے ہیں نمبر ایک دلیل و برہان کی طاقت نمبر دو مختلف معجزات کا صادر ہونا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو نہ ملے مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسے دلیل و برہان کی طاقت سے محروم رکھا گیا ہو جس نبی کو بھی معجزہ ملا اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسباب و وسائل کو استعمال میں لائے بغیر ہر قسم کا کارنامہ کر دکھانا میری طاقت میں ہے یا میرے کار منصبی میں داخل ہے اور نہ ہی اس کے صحابہ نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ ان معجزات کی بنیاد پر اسباب عادیہ کے بغیر دوسرے انسانوں کا حاجب روا اور مشکل کشا ہے کسی بھی غیر نبی کی دعوت یعنی عقیدہ و عمل کی سچائی قرآن پاک مقبول احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجموعی فہم و عمل اور اجماع امت سے پرکھی جائے گی اگر اس کی دعوت اور طرز عمل اس معیار پر پورا اترتا ہے تو اس سے ظاہر ہونے والا خلاف عادت کام کرامت ہوگا ورنہ نہیں اگر بدعقیدہ اور بدعمل ہونے کے باوجود اس سے امور عجیبہ ظاہر ہوتے ہیں تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں ایک اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے تاکہ وہ اور اس کے پیروکار زیادہ سے زیادہ عذاب آخرت کے مستحق بنے نمبر دو اس نے مختلف شرک عمل کر کے جنوں اور شیاطین کا قرب حاصل کیا ہوا ہے جو اس کے ساتھ نظر نہ آنے والا تعاون کرتے اور اسے پیشگی خبریں پہنچاتے ہیں الغرض معجزہ اور سچی کرامت اللہ کی غیبی مدد طاقت اور حکم سے رونما ہوتی ہے جبکہ جھوٹی کرامتوں میں شیاطین کی اندیکھی مدد کام کر رہی ہوتی ہے بندہ اپنی طاقت سے ایسے امور عجیبہ کا مظاہرہ نہیں کر سکتا حالت نماز میں قبلہ رخ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑے نمازیوں پر نظر رکھنا واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور یہ حالت نماز کے ساتھ خاص تھا مگر نماز میں بھی یہ کیفیت ہر وقت نہیں ہوتی تھی بلکہ جب اللہ چاہتا تھا ایسے ہوتا تھا اور جب نہیں چاہتا تھا نہیں ہوتا تھا چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جب سمع اللہ لمن کہا تو پیچھے سے ایک آدمی نے یہ دعا پڑھی ربنا ولک الحمد تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا من المتکلم دعا کس نے پڑھی تھی صحیح بخاری کتاب الادان بابن حدیث نمبر سات سو ننانوے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر باہر چلے گئے امی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے باہر نکل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد یعنی مدینہ منورہ کا قبرستان وہاں پہنچ کر دعائے مغفرت کی اور واپس آ گئے امی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے بستر پر پہنچنے میں کامیاب ہوگی لیکن سانس پھولی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریا دریافت کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ٹالنا چاہا آپ نے فرمایا عائشہ بتا دو وگرنہ میرا اللہ مجھے بتا دے گا اس پر امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ساری بات بتا دی صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلها حدیث نمبر 974 اس سے معلوم ہوا کہ گھر سے نکلتے وقت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر اور کیوں جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی میرے پیچھے گئی تھی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر داخل ہو کر ایک جانب سے دوسری جانب تک چلتے ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے تھے آگے پیچھے مت ہونا یعنی ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے اور فرماتے تھے تحقیق اللہ تعالیٰ پہلی سوالوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں سنن نبی داود ابو الصفوف باب تصویت الصفوف حدیث نمبر 664 وسندہ صحیح المصدرک للحاکم کتاب فضائل القرآن بابو ذکری فضا علی سور متفرقہ حدیث نمبر دو ہزار ننانوے دو ہزار ایک سو پانچ دو ہزار ایک سو بارہ دو ہزار ایک سو اٹھائیس ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر تین سو چھیاسی میں اور امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکاون میں اسے صحیح جبکہ نووی نے المجموع جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چھبیس میں حسن کہا ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفحے برابر کرتے تھے جب صفحے برابر ہو جاتی تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے سنن نبی داود ابواب تصویت الصفوف حدیث نمبر 665 وسندہ صحیح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفحے قائم کرو کندھے برابر کرو یعنی صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے یعنی اپنی رحمت سے ملائے گا اور جو اسے کاٹے گا اللہ بھی اسے یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دے گا سنن نبی داود ابواب صفوف باب تصویت الصفوف حدیث نمبر 666 وسندہ حسن حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیرہ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انچاس میں زہبی نے اور نووی نے المجموع جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ستائیس میں اسے صحیح کہا ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب درست کرنے کے لیے کوئی تمہیں آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ اگر سب سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر سب ملاؤ اللہ تم پر رحمت کرے گا صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کاٹنا ہے ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا صفوں کی ترتیب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف پوری کرو پھر اسے جو پہلی کے نزدیک ہے سنن نبی داود کتاب الصلاح تسویت الصفوف حدیث نمبر 671 وہو حدیث صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1546 1547 میں اور امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 390 میں اسے صحیح کہا ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں یعنی ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب الصفوف حدیث نمبر چار سو چالیس امام نووی نے المجموع جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو ایک میں فرمایا ہے یہ تب ہے جب خواتین بھی مردوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں کیونکہ اگر مرد آخری صف میں کھڑے ہوں اور ان کے متصل بعد خواتین کھڑی ہوں تو ان کا خیال ایک دوسرے کی طرف رہے گا لیکن اگر مرد پہلی صف میں ہو اور خواتین آخری صفوں میں ہوں جبکہ درمیان میں بچے ہوں تو پھر ایسا امکان نہیں رہے گا مولانا عبد السمد رفیقی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ یعنی پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی انہیں یعنی اپنی رحمت سے پیچھے ڈال دے گا صحیح مسلم کتاب الصلاح تصویت الصفوف حدیث نمبر چار سو اڑتیس ستونوں کے درمیان صف بنانا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے یعنی ستونوں کے درمیان صفے بنانے سے بچتے تھے سنن ابی داود کتاب باب الصفوف بین السواری حدیث نمبر 673 وسندہ صحیح جامع ترمزی کتاب الصلاح باب ما جاء فی کراہیت الصف بین السواری حدیث نمبر 229 امام ترمزی امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے سفیان الثوری اند البیحقی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا سنن ابی داود کتاب الصلاة باب الرجل یصلی وحدہ خلف الصف حدیث نمبر 682 وسندہ صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 403 میں امام احمد اسحاق نے اور ابن حزم نے المحلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 میں اسے صحیح کہا ہے سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 حدیث نمبر 1289 میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کو نماز لوٹانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ اگلی سب میں شامل نہیں ہوا تھا اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اگلی سب میں جگہ نہ ہو اور نمازی اکیلے سب میں کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی یہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین کا ہے اروا الغلیل جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو انتیس فتح الدین الخالص جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چوالیس مولانا عبد الولی خان اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے سے استمباد کرتے ہوئے اگلی صف سے آدمی کھینچ کر صف بنا لینا جائز ہے اور اگر نہ کھینچا جائے اور اکیلے ہی نماز پڑھی جائے تو پھر یہ نماز دہرانی پڑے گی صف بندی میں مراتب کا لحاظ رکھنا سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو عقل مند اور دانش مند ہیں سب میں میرے قریب رہیں پھر جو ان سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں صحیح مسلم کتاب الصلاح باب تصویت الصفوف حدیث نمبر چار سو بتیس سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے پہلے مردوں نے صفے باندھی پھر بچوں نے اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی پھر فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب و من الصف حدیث نمبر 677 اس کی سند حسن ہے اسے ابن الملقن نے تحفت المحتاح میں حسن قرار دیا ہے حدیث نمبر 548 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی صحیح بخاری کتاب الادان باب المرأت وحدہ تکون صفا حدیث نمبر 727 صحیح مسلم کتاب المساجد باب جواز الجماعت فی النافلہ حدیث نمبر 658 سے معلوم ہوا کہ اگر خاتون ایک نماز میں شامل ہو جائے تو وہ بھی مردوں سے الگ اکیلی اکیلی سب میں کھڑی ہوگی مولانا عبد السمد رفیقی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مردوں کی سب میں جگہ ہو تو نابالغ بچے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے دیکھیے فتح الدائمہ جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر بیس تمام المنا البانی دو سو چوراسی امامت کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم لکتاب اللہ سواء بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموهم اقدامهم سلما ولا امن بيته على تكريمته الا باذن لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو پھر اگر قرآت میں سب برابر ہو تو وہ امامت کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو یعنی سب سے زیادہ احکام اور مسائل کے حدیثیں جانتا ہو پھر اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کروائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہو تو پھر وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہو یعنی اور بلا اجازت کوئی شخص کسی کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کروائے اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسنت پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے صحیح مسلم کتاب المساجد باب من احق بالامامہ حدیث نمبر 673 اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجید مجھے یاد تھا لہٰذا مجھے امام بنایا گیا حالانکہ میری عمر سات سال تھی صحیح بخاری کتاب الاذان بابن حدیث نمبر چار ہزار تین سو دو نابینے کو امام بنانا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا تھا حالانکہ وہ نابینے تھے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب امامت الاعمى حدیث نمبر 595 سو پچانوے حدیث صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر تین سو ستر میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امام کی نماز کانوں سے بلند یعنی قبول نہیں ہوتی جس پر لوگ یعنی بوجہ اس کی بدعات جہالت و فسق وغیرہ کے ناراض ہوں جامع ترمزی کتاب باب فی من اما قوما وهم له نمبر تین سو ساٹھ وسندہ حسن امام ترمزی نے اسے حسن کہا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑی جب آپ یعنی عورتوں کی سب میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی صحیح بخاری کتاب الادان باب من اخف الصلاة عند بکا اسبی حدیث نمبر سات سو آٹھ سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں پھر یعنی عورتوں کے سب میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں یعنی ہلکی پڑھتا ہوں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی صحیح بخاری کتاب الادان باب من اخف بکا اخبار حدیث نمبر سات سو سات زیادہ لمبی نماز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واز میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا یعنی لمبی نماز پڑھانے والوں پر اس دن دیکھا آپ نے فرمایا تم لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو سنو جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ اس لیے کہ ان یعنی مقتدیوں میں ضعیف بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں صحیح بخاری کتاب الادان باب و تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود حدیث نمبر سات سو دو صحیح مسلم کتاب الصلاح فی تمام حدیث نمبر چار سو چھیاسٹھ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی جب تم لوگوں کی امامت کرو تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ کیونکہ تمہارے پیچھے بڑے مریض کمزور اور کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو صحیح مسلم کتاب الصلاح باب امر الامتی بتخفیف الصلاة فی تمام حدیث نمبر چار سو اڑسٹھ ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع سجود قومے اور جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور تمانیت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ستر میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں نماز کے لیے آئی ہوئی ماں کے ہمراہ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس وجہ سے چھوٹی صورت پڑھ لیتے اس حدیث سے نیز سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حدیث اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخفیف قراءت میں ہوتی ہے تخفیف قراءت میں ہوتی تھی ہاں الفاظ مناسب انداز میں ترتیل سے پڑھنا بہرحال ضروری ہے مولانا عبد الولی خان بلکہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرآت میں نسبتاً اختصار کیا جائے مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب افضل طول القنوت حدیث نمبر سات سو چھپن نماز کے لیے پرسکون انداز سے آنا سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع جلبتا فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فاتموا اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی آپ نے نماز کے بعد پوچھا تم کیا کر رہے تھے انہوں نے عرض کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام و سکون سے آؤ جو نماز تمہیں مل جائے یعنی جو تم پالو پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب اتیان بوقار و سکینہ حدیث نمبر 603 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کر کے آتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو یعنی لہٰذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب اتیان سلاطی بی وقار و سکینہ حدیث نمبر 602 اماموں پر وبال سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اماموں نے نماز اچھی طرح یعنی ارکان کی تعدیل اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھائی تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی یعنی رکوع و سجود کی عدم تمانیت قوم اور جلسے کے فقدان سے نماز پڑھائی تو تمہارے یعنی مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب اذا لم یتم الامام ادالم یتم المام و اتم من خلفہ ادالم یتم ال و اتم من خلفہ حدیث نمبر 694 امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ لازم ہے خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو یا لا علمی کی بنا پر نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرے سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے صحیح بخاری کتاب الادان بابن یستقبل الامام الناس اذا نمبر آٹھ سو پینتالیس سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی داہنی طرف سے مڑتے تھے صحیح مسلم کتاب المسافرین باب جواز الانصراف من الصلاة عن الیمین والشمال حدیث نمبر سات سات سو آٹھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی نماز میں سے صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے صحیح بخاری کتاب و صفا صلاح الانت فتال والانصراف عن الیمین والشمال حدیث نمبر آٹھ سو باون مسلم کتاب صلاة المسافرین باب جواز عن الیمین والشمال حدیث نمبر سات سو سات معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے کبھی بائیں طرف سے مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑا ہونا پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب یمین الامام حدیث نمبر سات سو نو امام کی اقتدا کے احکام سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہل نہ کرو جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو اور جب امام ولین کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو اور جب امام رکو کرے تو تم اس کے بعد رکو کرو اور جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو صحیح مسلم کتاب الصلاة باب النہی عن مبادرات الامام بالتکبیر وغیر حدیث نمبر چار سو پندرہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے تھے پس جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو یعنی ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ یعنی سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے صاحب بخاری کتاب الادان باب المتا یسجد من خلف الامام حدیث نمبر نمبر 690 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب متابعت الامام والعمل بعد حدیث نمبر 474 حضرات غور کیا آپ نے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے تھے اس وقت تک تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے تھے کوئی پیٹ تک نہ جھکاتا تھا اور ہمارا یہ حال ہے کہ امام قومے سے سجدے میں آنے کے لیے بھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو مقتدی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام سے پہلے رکو کرو نہ سجدہ اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو صحیح مسلم کتاب الصلاة باب تحریم سبق المام بیروکو سجودہ حدیت نمبر چار سو چھبیس سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گدے جیسی بنا دے صحیح بخاری کتاب من بابو اصم قبل امام حدیث نمبر 691 صحیح مسلم کتاب کتاب باب بابو سبق الامام برکوع و سجود و نحوہما حدیث نمبر 427 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے صحیح بخاری کتاب العمل فی الصلاة باب التصفیق للنساء حدیث نمبر 1203 1204 صحیح مسلم کتاب ایک باب دو الرجل و مسلم کتاب تصفیق رج اذا نابہما نابہما فی فلاح حدیث نمبر 422 عورت سبحان اللہ کہنے کے بجائے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارے گی واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی امام کو لقمہ دینا سیدنا مصور بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت میں قرآن کا کچھ حصہ یعنی صحبن چھوڑ دیا ایک آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرایا سنن نبی داود کتاب الصلاح باب الفتح علی العمام فی الصلاح حدیث نمبر نو سو سات وسن حسن امام ابن خزامہ نے اور امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر تین سو اٹھتر میں اسے صحیح کہا ہے عورت کی امامت پہلی صف کے وسط میں دوسری مقتدی عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ فرماتی انت ام اہل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کروائیں سنن نبی داود کتاب الصلاح باب امامت النساء حدیث نمبر پانچ سو بانوے وہ حدیث حسن امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھہتر میں اسے صحیح کہا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی امامت کرائی جبکہ آپ صف کے درمیان کھڑی ہوئی تھی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چار حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انتیس حسن میری کتاب انوار السنن فی آثار سنن حدیث نمبر پانچ سو چودہ امامت کے چند مسائل سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی والناس من الحجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی اعتکاب والے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی سنن نبی داود کتاب الصلاح باب یتم بالامام وبینہما جدار حدیث نمبر 1126 وسندہ صحیح اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 729 معلوم ہوا کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تو نماز ہو جائے گی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رات کی کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنی پیٹ کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا صحیح بخاری کتاب الادان باب اذا قام الرجل عن يسار الامام محوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته حدیث نمبر سات سو چھبیس صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم و باللیل حدیث نمبر سات سو اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کی جماعت میں تکبیر یعنی اقامت نہیں ہے اور اگر اکیلے آدمی نے نماز شروع کی پھر دوسرا بھی اس کے ساتھ آ ملا تو پہلا نمازی امامت کی نیت کر کے نماز جاری رکھے گا واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا یعنی یہ ایک سفر کا واقعہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی صحیح مسلم کتاب ولاطل المسافرین باب سلاطن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و باللیل حدیث نمبر سات سو اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو انتہائی غیر ذمہ داری سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی مولانا عبد السمد رفیقی اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف اور اس کے برابر کھڑا ہوگا صحیح بخاری کتاب الادان باب یقوم عن یمین الامام بحضائه سوا اذا کانا اثنین حدیث نمبر 697 سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہتے اور آپ کے مسلح پر کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی اور لوگ صف بندی کر لیتے تھے صحیح مسلم کتاب المساجد باب متا یقوم الناس للصلاح حدیث نمبر 605-606 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور ایک عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی صحیح مسلم کتاب المساجد باب جواز الجماعت فی النافلہ حدیث نمبر 660 معلوم ہوا کہ اگر مقتدیوں میں سے ایک مرد ہو تو مرد امام کی دائیں طرف اور عورت یعنی ایک ہو یا زیادہ پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی ایک دن آپ نے تکلیف میں تخفیف پائی تو آپ دو صحابہ رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا آپ نے اشارہ کیا کے پیچھے نہ ہٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے اور لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرتے یہ زہر کی نماز تھی صحیح بخاری کتاب الادان باب الرجل یتم بالامام ویتم الناس بالمأموم حدیث نمبر سات سو تیرہ صحیح مسلم کتاب الصلاح باب استخلاف الامام اذا له عذر حدیث نمبر چار سو اٹھارہ سیدنا تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے صحیح بخاری کتاب الادان باب اذا طول الامام وکان الرجل رج فخرج وصلى حدیث نمبر سات سو سات سو کتاب الصلاة باب القراءة فی العشاء حدیث نمبر چار سو پینسٹھ یہ نماز سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نفل اور مقتدیوں کے لیے فرض بن جاتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں امام اور مقتدی کی نیت کا مختلف ہونا جائز ہے مولانا عبد السمد رفیقی معلوم ہوا کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد دوسروں کو یعنی وہی نماز پڑھا سکتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا آپ نماز پڑھا چکے تھے وہ آدمی اکیلا نماز پڑھنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس آنے والے کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے سنن ابی داود کتاب الصلاح فی الجمع فی المسجد مرتین حدیث نمبر پانچ سو چوہتر صحیح جامع الترمذی کتاب الصلاح باب ما جاء فی الجماع فی مسجد قد صلی فیہ نمبر دو سو بیس امام ترمزی نے امام حاکم حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو نو میں اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے